سورت النازعات بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ چوتھی سورت ہے اس طرز کی و صافات وزاریات وزبرسلاد اب یہ والنازعات نازیات اور یہاں تقریباً اس پر اجماع ہے کہ یہ مراد یہاں پر فرشتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقن قسم ہے ان فرشتوں کی کہ جو انسانوں کے جسموں کے اندر تیرتے ہوئے جاتے ہیں اور ان کی جانیں نکالتے ہیں نزا نزا کھینچنا جان کھینچنے کے لیے ون نازیات گرکن خود اندر گھس کر ظاہر بات ہے کہ وہ فرشتہ ہے بڑی لطیف اس کا وجود ہے ون نازیات گرکن غوطہ لگا کر وجود میں سے ود ناشتا اور ایسا بھی ہے کہ جیسے گرہ کھول دی جائے کھول دینے والی بات یہ حدیث میں آیا ہے کہ مومن کی جان جب فرشتہ قبض کرتا ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے اسے کہ جیسے بند منہ تھا ایک مشق کا اس میں سے ایک کترا نکل گیا بس اور جب وہ جان کھینچتا ہے روح قبض کرتا ہے کافر کی تو جیسے کہ سیخ پر سے گرم کباب کھینچتا کھینچا جاتا ہے تو یہ دو مختلف کیفیات لیکن اس کا تعلق جسم والے معاملے سے نہ سمجھیے آخری وقت عالم نزا تو بہت سے نیک لوگوں پر بھی سخت آ جاتا ہے حضور پر بھی عالم نزا جو ہے وہ سخت آیا ہے اور اس میں بار بار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ رو دیتی تھی واہ بتاؤ ہائے میرے ابا جان کی یہ کیا کیفیت ہے اور حضور فرماتے تھے کہ بیٹی آج کے دن کے بعد تیرے باپ کے لیے کوئی سختی نہیں ہے تو ایک ہے ظاہری جسم کا معاملہ اس اندر سے جب روح جب وہ گرہ کھلتی ہے اس وقت بالکل بندہ مومن کے لیے ایسے ہوگا جیسے کہ ایک جو قطرہ تھا بس بند مشق میں سے وہ نکل آیا بس صاحب ہاتھ صبح پھر یہ فرشتے تیرتے ہوئے فضا میں اور خلا میں اس روح کو لے کر جاتے ہیں کہاں لے کر جاتے ہیں یہ آگے آئے گا بیل المتفقین میں سورت المتفقین میں فس سابقات قات پھر وہ آگے بڑھتے ہیں دوسرے سے نکلتے ہیں فل مدبرات امرا پھر جو حکم ہوتا ہے اس کی تدبیر کرتے ہیں یہ فرشتے ان کو کہاں لے کر جانا ہے یہ سجین میں جانے والی جان ہے یا یہ کہ اعلیٰ میں جانا ہے وہ سب اس کے مطابق کریں گے اس کے آگے جو قسم کا جواب ہے وہ محدود ہے ان دین واقع انما توعدون دون سورہ زاریات میں سورہ مرسلات میں اسے واضح کر دیا یہاں اسے حذف کر دیا یوم جو پُرا جس دن کے یہ کانپے گی ایک مرتبہ کانپنے والی زمین زلزلہ الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تظهر كل مرضعة عما ارضعت وتضع ذات كل حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة دوسرا پھر نفقہ ہوگا پھر اس کے پیچھے ایک اور آئے گا قلوب يوم الدين واجفة کتنے ہی دل ہوں گے اس روز دھڑکتے ہوئے خوف کے بارے اب ابصارها خاشعہ ان کی نگاہیں ہوں گی زمین میں گڑی ہوئی یقول آئین نہ مردود نہ ہا اور وہ کہتے ہیں کہ کیا ہمیں لوٹا دیا جائے گا الٹے پاؤں پھر ہم مرنے کے بعد دوبارہ پھر زندہ کر دیے جائیں گے اہدا کننا ایزامن نخیرا کیا بات کر رہے ہو کیا جب ہماری کھوکھلی ہڈیاں رہ جائیں گی کچھ نہیں ہوگا وہ سیدھا کھوکھلی ہڈیاں کالو تل کا ادھر کر رکھوں خاص را کے انداز میں کہتے تھے یہ تو بھائی بڑے گھاٹے کا سودا ہوگا پھر نما ہی یہ تو بس ایک ہی ڈانٹ ہوگی وہ تیسرا جو نفع ہوگا نفع جو ہے باس کا ایک ڈانٹ فیضا وہ سب کے سب کھڑے ہوں گے ایک چٹی میں حل کا حدیث و موسا کیا تمہیں موسا کی خبر پہنچی اس نادا ہو رب بلوادل المقدس سے تو کرو کرو کہ اس کو پکارا تھا اس کے پروردگار نے اس مقدس وادی میں جس کا نام توا ہے اب یہ کئی مرتبہ تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں لیکن اب دیکھیے کہ شروع میں یہ بات آ رہی ہے تو اتنی مختصر آ رہی ہے ابتدائی صورتیں ہیں ظاہر بات ہے چھوٹی صورتیں ہیں ان میں تو آئے گا کسی اختصار کے ساتھ اسی کی تفصیل ہے سورہ تہا میں ہے سورہ قصص میں ہے سورہ آراف میں ہے ان کا بلا فراؤ نہ تو اللہ نے جو ندا کیا تھا از ناد رباد مقدس تو فرعون جاؤ پھر آؤ ان کی طرف اب یہ رسول بن گئے ان نہو تغا وہ بہت سرکش ہو گیا ہے فقول ہر نقائلا انتظک اور جا کر کہو کہ بھائی ہے کوئی ارادہ تمہارا کہ تم اپنے آپ کو پاک کر لو صاف کر لو اپنے عقائد اپنے خیالات اپنے اعمال اپنا کردار واہدیا الا رب کا فتخشا اور میں تمہاری رہنمائی کروں تمہارے رب کی طرف تاکہ تمہارے اندر بھی خشیت پیدا ہو جائے اللہ کا خوف اللہ کا تقوی اللہ کی خشیت فہراہل العیت القبرا اور اس نے دکھایا اس کو بہت بڑی نشانی یعنی جو موجودہ دے کر بھیجے گئے تھے سانپ والا موجودہ وہ دکھایا ببا سا لیکن اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی سم ادمرا گیا پھر اس نے پیٹ موڑی کوشش کرتے ہوئے بھاگ دوڑ کرتے ہوئے یعنی تمام ملک سے تمام ماہر جادوگروں کو بلانے کے لیے فحشر فنادا اور پھر جمع کیا اپنی ریت کو اور اسے پکار لگائی ہانک لگائی فکالا رب کو ملا میں ہوں تمہارا سب سے بلند مالک اور رب اب دیکھیے اس کی مانی کیا ہے یہاں پر اس کا یہ دعویٰ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ میں نے اس کائنات کو پیدا کیا یا تمہیں پیدا کیا وہاں ایسے بھی بڑے بوڑھے ہوں گے جنہوں نے اسے پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا کب یہ جن کی ولادت شریفہ ہوئی تھی مطلب کیا تھا وہ جو کہ اس سے پہلے ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہے شرک سیاسی شرک حکومت میری ہے علیہ سلی ملک و مصر وہاد ہی بعض اظہار و قدریم انتہی حکم دینے کا اختیار میرا ہے میں جسے چاہوں دوں جسے چاہوں روک دوں جس کے جو چاہوں قانون بنا دوں حاکمیت کا دعویٰ خدائی کا دعویٰ ہے یہ دعویٰ تھا نمرود کا یہ دعویٰ تھا فرعون کا باقی خالد سما ہونے کا کسی کا دعویٰ نہیں تھا بلکہ ان کے اپنے بھی تھے معبود تھے اس میں آیا ہے کہ کیا تم چھوڑے رکھو گے موسا کو کہ چھوڑ دے تمہیں بھی اور تمہارے معبودوں کو بھی جزا رکھا وہ آلیہ تکا تو اس کے بھی آلیہ تھے لیکن سیاسی شرک اور یہ سیاسی شرک جس قدر گلوبلائز ہوا ہے آج کے دور میں پورا گلوب اس شرک کے اندر مبتلا ہے پاپولر ساورنٹی پہلے وہ ٹرو گندگی کسی ایک شخص کے سر پہ رکھی ہے فرون صاحب کے سر پر رکھی ہوئی ہے وہ حاکمیت کی گندگی اب انہوں نے کیا کہ اس کو تولا تولا ماشا ماشا سب میں بانٹ دو اور ابلیس کی مجلس شورا میں علامہ اقبال نے کس خوبصورت تعبیر کی ہے ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر اسی کو بدل دیا آپ نے شکل بدل دی ہے کفر وہی تھا انسانی حقمیت علیہ سلیم ملک و مصر کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے بہاد لنار اور تجریب انتہا ہے سارا اریگیشن کا سسٹم یہ میرے کنٹرول میں جس کو چاہوں گا پانی لینے دوں گا جس کو چاہوں گا روک دوں گا فقال اعلی رب کو ملا فاقل آخرت ملولا تو پکڑ لیا اسے اللہ نے سزا میں آخرت کی بھی اور پہلی کی بھی یعنی دنیا کی بھی سزا دنیا میں غرق ہوا اپنے پورے لاؤ لشکر سمیت آخرت میں جو ہونا ہے وہ نقشہ ہم دیکھ چکے ہیں بہت مرتبہ سورہ یونس میں خاص طور پر ان نفیز عبرت المن افشاہ اس میں یقیناً سبق ہے یہ عبرت کہتے ہیں عبور سے بنا ہے عبور کسے کہتے دریا کو عبور کرنا اس کنارے سے اس کنارے پہنچ جانا عبرت کا مطلب ہے ایک چیز کو دیکھ کر کسی اور حقیقت کو سمجھ لینا یہ عبرت ہے ام نفیسہ عبرت المن افشاہ سبق ہے کس کے لیے جس کے دل میں کچھ بھی ڈر ہے انت اشد و خلقن اب اس اب چونکہ اصل بات تو یہ تھی کہ انسان کیسے پیدا ہو جائیں گے کیسے باس بادل موت ہو جائے گا اب اس کا جواب آ رہا ہے اے انسان ہو انتم اشد و خلقن اب سما کیا تمہارا بنانا زیادہ مشکل تھا اور اب بھی مشکل ہے یا اس آسمان کا بنانا بنا اس نے اسے بنایا ہے رفا سم کہا فسواہا اس کے گنبد کو بلند کیا ہے اور پھر اس کا تفریح کیا ہے اس میں توازن رکھا ہے وہ کشا لے رہا وہ دوہا اس کی رات کو اندھیرا کر دیا ہے اور اس کے دن کی دھوپ کو اور روشنی کو نکالا ہے وہ لڑتا آباد ازالے کا دہا پھر اس نے زمین کو بچھا دیا ہے اخراجہ منہا ماہا اسی میں سے نکالا ہے اس کا پانی وہ مرا اب نوٹ کیجیے اخراجہ منہا ماہا یہ پانی کہاں سے آیا زمین کے اندر سے آیا ہے لیکن کب کی بات ہو رہی ہے یہ اس وقت کی نہیں بلکہ جب کہ یہ زمین ایک ناری کرا تھی پھر ٹھنڈی ہوئی ٹھنڈی ہونے میں اسی کے بخارات نکل کرتے ہیں کہ جس نے گیسوس جو ہے بلینکٹ اس کی جس کو ہم فضا کہتے ہیں ایٹماسفیئر اس کے اندر وہ وہ گیسز تھی یہی سے نکلی ہے اور وہاں جا کر انہیں پانی بنا ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن نے مل کر اور پھر وہ برسا ہے تو پانی نکلا کہاں سے زمین سے نکلا البتہ اب اس کی سائیکل ہے اب سورج جو ہے سمندروں کے اندر پانی ہے ان کو بھاپ بنا کر لے جاتا ہے بخارات کی شکل میں ہوائیں ان کو پھر منتشر کرتی ہیں وہ پھر کہیں جا کر پہاڑوں پر برف بن کر گرتا ہے کہیں بارش بن کر گرتا ہے وہ پانی چلا آ رہا ہے اور جو بڑے بڑے گلیشیئرز ہیں پہاڑوں کے اوپر سمند کو جو برف ہے وہ گویا کہ اوور ہیڈ ٹینکس ہے ہمارے لیے پوری دنیا کے لیے وہیں سے رس رہا ہے پانی چھوٹی چھوٹی نالیوں سے آتا ہے وہ ملتے ہیں پھر نالے بن جاتے ہیں پھر دریا بن جاتے ہیں اور وہ دریا پھر جو ہے دھوتے ہوئے اس زمین کو صاف کرتے ہوئے بارش برس رہی ہے فضا کو صاف کرتی ہے اور پھر وہ پانی پھر دوبارہ سمندر میں جان اخراجہ منہا ہا ماہا اسی میں سے نکالا ہے اس کا پانی بھی وہ مرا اسی میں سے اس کا جو کھا رہے ہیں تمہارے احبانات وہ سا اور اس نے پہاڑوں کو قائم کر دیا یہ سارا ساز و سامان ہے ضرورتیں پوری کرنے کے لیے تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے فیضا جاتی مت القبرا تو جب وہ آ جائے گا بڑا ہنگامہ قیامت یوم مت اثکر انسانوں میں آسا اس روز ہوش آئے گی انسان کو کہ میں کیا کر کے لایا تھا کس چکر میں پڑا رہا میں تو گم ہو گیا تھا دنیا میں بل ملحلب لفسرینالا اللہ زینا فی الحیات دنیا اے نبی ان سے پوچھیے ہم بتائیں سب سے زیادہ گھاٹے میں کون بہے اپنی صحیح و جوہت بھی ہے بھاگ دوڑ بھی ہے خون پسینہ ایک ہو رہا ہے دن رات ایک ہو رہے ہیں لیکن وہ سب اس دنیا ہی کے لیے ان کی ساری صحیح و جوہت بھٹک کر رہے گج ہو کر گئی اس دنیا کے اندر وہ ہم یا سمونا نہ سنونا سنا اور سمجھتے ہوئے یہ نہیں تو بڑے کامیاب ہے بہت اچھا ہمارا بزنس پھیل رہا ہے ایک مل تھا دو ہو گئے دو کے تین ہو گئے بھیا سبون سب اندھوں گا سنوں سنا تو فرمایا فیضا القمرا وہ بڑا ہنگامہ جب آئے گا یوم یا تذکر کر انسان ماسا سب اب یاد آ جائے گا ہوش ٹھکانے آ جائیں گے جو کمایا تھا وہ برزت الجحیم لمن یرا اور نکال باہر کی جائے گی جہنم دیکھنے والوں کے لیے فاما من تغا و آسر الحیات دنیا فعن الجحیم ہی الماوا یہ ذرا آئے اچھی طرح ہر شخص سن لے اور دل میں گرہ دے لے جس نے تغیانی کی سرکشی کی روش اختیار کی تغا تغیانی ایک مقام بندگی ہے اس مقام بندگی سے آپ اٹھے آپ تغیانی میں آپ تاحوت بن گئے آپ کا کام اللہ کی بندگی مما فلک تو بلنسا اللہ یابود اس مقام بندگی سے اٹھ کر آپ نے اپنا اختیار اپنی مرضی اپنی سوچ میری سوچ میں بناتا ہوں قانون میں ہوں حاکم میں ہوں مالک آپ تگا ہو گئے تاغوت بن گئے وہ آ سرل دنیا اور جس نے ترجیح دی دنیا کی زندگی کو وہ نل مہی الماوا تو جہنم ہی اب اس کا ٹھکانا ہے وہ اما من خاف مقام رب اور جو شخص ڈرتا رہا اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے کے خیال سے کہ ایک روز کھڑے ہونا ہے پروردگار کے سامنے حاضری ہوگی پیشی ہوگی یوم دن تو ربول اللہ تخفا کو خافیہ اس دن تمہاری پیشی ہوگی اور کوئی چیز تمہاری مخفی نہیں رہے گی تو اس دن کے خیال سے جو ڈرتے رہے اما من خواب مقام رب ہی وہ نہن نفس عن الحوا اور انہوں نے اپنے خواہش نفس کی باغیں کھینچ کر رکھی رو کے رکھا انہیں ان چیزوں سے کہ جو خواہشات ہیں نفس کی مرغوبات ہیں منہ زور گھوڑا جو ہے یہ نفس کا لگام دیے رکھی ان کی لگام کھینچ کر رکھی اللہ مربن منہم اللہ مربن منہم فائنل الجنت ہی الماوا ان کا ٹھکانا جنت ہے یہ سلون کا نصاح اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں ایان امرسا وہ کب لنگر انداز ہوگی کب آئے گی فی مانتا من ذکر آپ کا کیا تعلق ہے اس بات کے ذکر سے کہ کب آئے گی یہ آپ کا کام نہیں ہے الا رب کا منتہا وہ اس کی خبر جو ہے کہ وہ کب آئے گی وہ تو آپ کے رب ہی کی طرف ہے اسی کا انتہا جو ہے رب کی طرف ہے اور کوئی نہیں جانتا انت منظر و من یکشا آپ تو بس ہے صرف خبردار کرنے والے جو اس سے ڈرتے ہو خبردار کر جو اسے ڈر جائے ڈرتے ہو یا ڈر جائے پہلے سے کوئی خوف ہے وہ بڑھ جائے گا خشیت بڑھ جائے گی تقوا بڑھ جائے گا اور اگر دل کے اندر پہلے سے نہیں بھی تھا لیکن یہ کہ دل مرا نہیں تھا روح جو ہے پرورتن نہیں ہوئی تھی تو اس کے دل میں خشیت پیدا ہو جائے گی کان نہ ہوں یوم یا رونا ہا یہ ایسے ہوں گے جس دن کے اسے دیکھیں گے جب وہ قیامت سامنے آ جائے گی لم یل بسو اللہ عشیت اللہ کہ نہیں رہے اس سے پہلے وہ مگر کوئی ایک شام یا اس کی صبح بھی پوری زندگی جو نظر آئے گی جیسے آج ہمیں نظر آتا ہے پانچ سال کی عمر کا واقعہ ایسے نظر آتا ہے جیسے کل ہوا جو بھی یاد ہے وہ تو کل کی طرح یاد ہے اسی طریقے سے ساری زندگی ایسے محسوس ہوگی لم جل بس اللہ بارک اللہ القرآن العظیم و نفاانی وم بلایا تصویر حکیم